حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جناب محمد بن حنفیہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے انہوں نے کہا حضرت ابو بکر میں نے کہا پھر کون کہا حضرت عمر پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے پوچھ لیا کہ ان کے بعد کون ہے تو وہ کہیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے از خود کہہ دیا پھر تو آپ ہوں گے ابا جان وہ کہنے لگے میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چھ سو انتیس